الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں احتکاف کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیاسی